بدشگنی لینا غیر مسلموں کا طریقہ ہے کسی شخص یا چیز کو منحوس قرار دینا مسلمانوں کا شیوہ نہیں یہ تو غیر مسلموں کا پرانا طریقہ ہے اس قسم کے چار واقعات ملاحظہ ہوں نمبر ایک فرونیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدشگنی لینا نو صرۃۃ العراف کی آیت نمبر ایک سو اکتیس میں ہے ترجمہ تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی میں پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بد شگنی لیتے سن لو ان کا ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کی یہاں ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ تعالی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں جب فرونیوں پر کوئی مصیبت آتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین سے بدشگنی لیتے تھے کہتے تھے کہ جب سے یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے ہیں تب سے ہم پر مصیبتیں بلائیں آنے لگیں مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں انسان مصیبتوں آفتوں میں پھنس کر توبہ کر لیتا ہے مگر وہ لوگ ایسے سرکش تھے کہ ان سب سے ان کی آنکھیں نہ کھلیں بلکہ ان کا کفر و سرکشی اور زیادہ ہو گئی کہ جب کبھی ہم ان کو آرام دیتے ہیں اور ذہنی چیزوں کی فراوانی وغیرہ تو وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے کہ یہ آرام و راحت ہماری اپنی چیزیں ہیں ہم اس کے مستحق ہیں نیز یہ آرام ہماری اپنی کوششوں سے ہے قوم سمود نے حضرت نمبر دو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلاۃ والسلام سے بدشگنی لی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف معبوس کیا گیا کہ انہیں ایک رب از وجل کی عبادت کی طرف بلائیں جب آپ علیہ السلام نے انہیں اس کی اس کی دعوت پیش کی تو ایک گروہ آپ پر ایمان لے آیا جبکہ دوسرا گروہ اپنے کفر پر قائم رہا اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو چیلنج دینے لگے چیلنج دینے لگا کہ اے صالح جس عذاب کا تم وعدہ دیتے ہو اس کو لاؤ اگر رسولوں میں سے ہو جواباً آپ علیہ السلام ان کو سمجھاتے تم آفیت کی جگہ مصیبت و عذاب کیوں مانگتے ہو عذاب نازل ہونے سے پہلے کفر سے توبہ کر کے ایمان لا کر اللہ زوجل سے بخشش کیوں نہیں مانگتے شاید تم پر رحم ہو اور دنیا میں عذاب نہ کیا جائے مگر قوم نے تکذیب کی اس کے باعث بارش رک گئی قحط ہو گیا لوگ بھوکے مرنے لگے اس کو انہوں نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی طرف حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف نسبت کی اور آپ کی آمد کو بدشگنی سمجھا اور بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو پڑے ہو یعنی آزمائش میں ڈالے گئے یا اپنے دین کے باعث عذاب میں مبتلا ہو نمبر تین مبلغین کو منحوس کہنے والے بدبخت لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواریوں صادق و صدوق کو انتاکیہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو بت پرست تھے دین حق کی دعوت دیں جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے اس شخص کا نام حبیب نجار تھا اس نے ان کا حال دریافت کیا ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں تو میں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں کہ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرو حبیب نجار نے نشانی دریافت کی انہوں نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں اندوں کو بینا کرتے ہیں برس والے کا مرض دور کرتے ہیں حبیب نجار کا ایک بیٹا دو سال سے بیمار تھا انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ اس پر ہاتھ پھیرا وہ تندرست ہو گیا حبیب نج... حبیب ایمان لائے اور اس واقعے کی خبر مشہور ہو گئی یہاں تک کہ کثیر لوگوں نے ان کے ہاتھوں اپنے امراض سے شفا پائی یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا کیا ہمارے معمودوں کے سوا اور کوئی معبود ہے ان دونوں نے کہا ہاں وہی جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا پھر لوگ ان کے در پہ ہوئے اور انہیں مارا اور یہ دونوں قید کر لیے گئے پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والسلام نے حضرت شمون اور حضرت شمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مصاحبین مقربین سے رسم ورہ رسم پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچے اور اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا اور اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گیا ہے تو ایک روز بادشاہ سے ذکر کیا کہ دو جو آدمی قید کیے گئے ہیں کیا ان کی بات سنی گئی تھی وہ کیا کہتے تھے بادشاہ نے کہا کہ نہیں جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا فوراً ہی مجھے غصہ آ گیا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے دیکھیں ان کے پاس کیا ہے چنانچہ وہ دونوں بلائے گئے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا تمہیں کس نے بھیجا ہے انہوں نے کہا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی اور جس اور جس کا کوئی شریک نہیں حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کی مختصر صفت بیان کرو انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری نشانی کیا ہے انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے تو بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا انہوں نے دعا کی وہ فوراً بینا یعنی دیکھنے والا ہو گیا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تو اپنے معبودوں سے کہہ کہہ کہ وہ بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں تاکہ تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو بادشاہ نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں ہے ہمارا معمود نہ دیکھے نہ سنے نہ کچھ بگاڑ سکے نہ بنا سکے پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معمود کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے بادشاہ نے ایک کسان کے لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے سات دن ہو گئے تھے اور جسم خراب ہو چکا تھا بدبو پھیل رہی تھی ان کی دعا سے اللہ جل نے اس کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں مشرق مرا تھا مجھ کو جہنم کی سات وادیوں میں داخل کیا گیا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ ہے ایمان لاؤ اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے بادشاہ نے کہا کون تین اس نے کہا ایک شمعون اور دو یہ قیدی یہ سن کر بادشاہ کو تعجب ہوا جب حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کی بات بادشاہ میں اثر کر گئی تو انہوں نے بادشاہ کو نصیحت کی وہ ایمان لائے وہ ایمان لایا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے بلکہ کہنے لگے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں جب سے تم آئے ہو بارش ہی نہیں ہوئی بے شک تم اگر اپنے دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی دکھ کی مار پڑے گی انہوں نے فرمایا تمہاری نحوس یعنی تمہارا کفر تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر پھتکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے اور تمہیں اسلام کی دعوت دی گئی بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو زلال و تغیان میں اور یہی بڑی نحوست ہے نمبر چار یہود و منافقین نے آمد مصطفیٰ سے بدشگنی لی سورہ نساء آیت نمبر اٹھتر میں ہے ترجمہ اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہوا کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں رونق افروز ہوئے اور یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی تو اکثر یہود نے سرکشی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی اور ان میں سے بعد لوگ تکیہ کر کے یعنی اپنے کفر کو چھپاتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمان مسلمانوں میں گھس آئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے جس کی سزا میں کبھی وہاں وقت پر بارش نہ ہوتی کبھی پھل کم ہوتے جیسا کہ گزشتہ امتوں کا حال ہوتا رہا ہے تو مردود یہودی اور منافقین بولے کہ نعوذ باللہ ان صاحب کے قدم آنے سے ہمارے ہاں کی خیر و برکت کم ہو گئی یہ سب مصیبتیں ان کی آمد سے ہوئیں ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں اب بھی بعد کفار مسلمانوں کو منحوس کہتے ہیں بلکہ بعد جہل مسلمان نمازی پرہزگار متقی مسلمان کو منحوس اور ان کے نیک اعمال کو نحوست کہتے سنیں گے یہ سب انہی شیاطین کا ترکہ یعنی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے یہ ضرب مدینہ بنا مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں اس زمانہ پاک میں صدقین تو کہتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہمارا یزرب مدینہ شریف بن گیا یہاں کی خاک شفا یہاں کی آب و ہوا علاج ہو گیا مگر منافقین یہود یعنی زندگین کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے مدینہ کی برکتیں اٹھ گئیں یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے مدینہ کے باشندے آپس میں شیر و شکر ہو گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم سے مدینہ تمام دنیا کا ملجا و ماوا بن گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مدینہ کی صدہ تاریخیں لکھی گئیں اور یہ تاریخ مقام ہو گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مدینہ کی تاریخ میں ہزار ہزار ہاں قصیدے لکھے گئے کسی شہر کو یہ عزت نہ ملی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مدینہ کی طرف تمام مخلوق کھینچنے لگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے مدینہ کو مدینہ منورہ کہا جانے لگا یہ سب بہاریں ان کے دم قدم کی ہیں برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے صورت النساء آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اے سننے والے تجھے جو بلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا مسئلہ یہاں برائی کے نسبت بندے کی طرف مجاز ہے اور اوپر جو مذکورہ اور اوپر جو مذکور ہوا وہ حقیقت تھی بعد مفسرین نے فرمایا کہ بدی کی نسبت بندے کی طرف برسبیل ادب ہے خلاصہ یہ کہ بندہ جب فائل حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے اور جب اسباب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنے شامت نفس کے سبب سے سمجھے مشرقین مشرقین بدشگنی لیا کرتے تھے حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسکلانی شاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں زمانہ جہلیت میں مشرقین پرندوں پر اعتماد کرتے تھے جب ان میں سے کوئی شخص کسی کام کے لیے نکلتا تو وہ پرندے کی طرف دیکھتا اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا تو وہ اس سے نیک شگون لیتا اور اپنے کام پر روانہ ہو جاتا اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑتا تو وہ اس سے بدشگنی لیتا اور لوٹ آتا بعد اوقات وہ کسی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے خود پرندے کو اڑاتے تھے پھر جس جانب وہ اڑتا تھا اس پر اعتماد کر کے اس کے مطابق مہم پر روانہ ہوتے یا رک جاتے جب شریعت آ گئی تو ان کو اس طریقے سے روک دیا یہ تمہارے ذہن کا وہم ہے حضرت سیدنا معاویہ بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم زمانہ جہلیت میں کچھ کام کرتے تھے آپ ہمیں ان کا حکم بتائیے ہم کاہنوں کے پاس سے جایا کرتے تھے سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاہنوں کے پاس مت جاؤ میں نے پوچھا ہم پرندوں وغیرہ سے شگون بھی لیتے تھے ارشاد فرمایا یہ ایک چیز یعنی خیال ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے لیکن یہ تمہیں تمہاری حاجت وغیرہ سے نہ روک دے پرندے بھی تقدیر کے مطابق ہی اڑتے ہیں حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرندے تقدیر کے مطابق اڑتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھی فال کو پسند فرماتے تھے بد فالی کی کچھ حقیقت نہیں ہے بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادوا نہیں یعنی مرض لگنا اور متعدی ہونا نہیں ہے اور نہ بدفالی ہے اور نہ ہم ماتا ہے نہ سفر اور مجزوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو شارع بخار مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی ہے اس سے حاصل ہونے والے چاند مدنی پھول پیش کرتا ہوں اہل جہلیت کا اعتقاد تھا کہ بعد بیماریاں ایسی ہیں جو دوسرے کو لگ جاتی ہیں جیسے جزام خارش تعاون وغیرہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نفی فرمائی ایک عرابی حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی کہ ہمارے اونٹ صاف ستھرے اچھے ہوتے ہیں اس میں ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے اور سب کو خارش زدہ بنا دیتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس نے پہلے کو خارش زدہ بنایا انہوں نے عرض کی اللہ عز و جل نے فرمایا اسی طرح سب کو اللہ نے خارش زدہ بنایا عرب کی عادت تھی کہ جب سفر کے لیے نکلتے تو اگر کوئی پرندہ داہنے طرف سے اڑتا تو اس کو مبارک جانتے اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس کو برا شگون جانتے اس قسم کے اور بے توہمات پھیلے ہوئے تھے اور آج ہمارے اور آج ہمارے بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام توہمات کو دفع یعنی دور فرمایا ہم ماتا ہم ماتا ایک چڑیا کا نام ہے ایک کول ہے کہ یہ الو ہے اہل جہلیت کا اعتقاد تھا کہ یہ چڑیا جب کسی گھر پر بیٹھتی ہے تو اس گھر میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے آج بھی جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ الو جس گھر میں بولے یا جس گھر کی چھت پر بولے اس گھر میں کوئی مصیبت نازل ہوگی ایک قول یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ مردہ کی ہڈیاں ہمہ ہو کر اڑتی ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کا اعتقاد ان کا اعتقاد تھا کہ جس مقتول کا قصاص یعنی بدلہ نہ لیا جائے وہ ہمہ ہو جاتا ہے احمہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ جب اس کا قصاص لیا لیا جاتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے ان سب توہمات ان سب توہمات کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے کیا گھر بدلنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے منقول ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم ایک مکان میں رہتے تھے اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا پھر ہم نے مکان بدلا بدلا چنانچہ ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے بدشگنی لینا میرا وہم تھا تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اتنا تنگ دست ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانے مٹی کھانی پڑی مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہی میں نے سوچا کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر آواز کی طرف روانہ ہوا حالانکہ وہاں میری حالانکہ وہاں میرا کوئی واقف نہ تھا جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی میں نے اسے بدفالے پر معمول کیا پھر مجھے ایک کشتی نظر آئی مگر اس میں سوراخ تھا یہ دوسری بدفالی ہوئی میں نے کشتی کے ملاح کا نام پوچھا میں نے کشتی کے ملاح کا نام پوچھا تو اس نے دیوزاد دیوزادہ بتایا جسے عربی میں شیطان کہا جاتا ہے یہ تیسری بدفالی تھی بہرحال میں اس کشتی پر سوار ہو گیا جب دریا کے کنارے جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے آواز لگائی اے بوجھ اٹھانے والے مزدور میرا سامان لے چلو اس وقت میرے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا جس مزدور نے مجھے خود جواب دیا وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا میں نے کہا یہ چوتھی بدفالی ہے میرے جی میں آئی کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے لیکن پھر اپنی حاجت کو یاد کر کے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا جب میرے سرائے مسافر خانے پہنچا اور ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھا کون تو جواب ملا کہ میں آپ سے ہی ملنا چاہتا ہوں میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اس نے کہا ہاں میں نے دل میں کہا یا تو یہ دشمن ہے یا پھر بادشاہ کا قاصد میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھول دیا اس شخص نے کہا مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگرچہ میرے آپ سے اختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے میں نے آپ کے حالات سنے ہیں اس لیے مجھے پر لازم ہے کہ آپ کی ضروریات کی کفالت کروں اگر آپ ایک یا دو ماہ تک ہمارے یہاں قیام کریں تو آپ کی زندگی بھر کی کفالت کی ترغیب ہو جائے گی اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ تیس دینار ہیں انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجئے اور تشریف لے جائیے ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں اس شخص کا یہ اس شخص کا بیان ہے کہ اس سے پہلے میں کبھی تیس دینار کا مالک نہیں ہوا تھا نیز مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ شگنی کی کوئی حقیقت نہیں تیروں سے فال نہ نکالو پارا سات سورہ معاہدہ کی آیت نوے میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اے ایمان والوں شراب اور جوا اور بت اور تیروں سے فال نکالنا یہ سب ناپاکی ہے یہ سب ناپاکی ہیں شیطانوں شیطان کے کاموں سے ہیں ان سب سے بچو تاکہ فلاح پاؤ پان سے ڈالنا یعنی تیر پھینک کر فال نکالنا گناہ کا کام ہے چین سورہ معدہ کی آیت نمبر تیس تین میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اور پان سے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں زمانہ جہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ تین تو وہ تین تیروں سے پانچ سے ڈالتے اور جو نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے ان یعنی سب کے ممانت فرمائی گئی برقیہ محمودیہ شرح طریقہ محمدیہ میں ہے تین تیروں میں سے ایک پر لکھا ہوتا یعنی مجھے میرے رب نے حکم دیا وہ دوسرے پر یعنی مجھے میرے رب نے روکا اور تیسرے تیر پر کچھ نہ لکھا ہوتا اگر پہلا تیر نکلتا تو وہ کام کر لیا کرتے اگر دوسرا نکلتا تو اس کام سے رک جاتے اور اگر تیسرا نکلتا تو دوبارہ پان سے ڈالتے ان تیروں اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا استعمال جائز نہیں قرآن فال نکالنا ناجائز ہے بعد لوگ قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ کھول کر سب سے پہلی آیت کے ترجمے سے اپنے کام کے بارے میں خود ساختہ مفہوم اخذ کر کے فال نکالتے ہیں اس طرح فال نکالنا ناجائز ہے حدیقہ ندیا ندیا میں ہے قرآن فال فال دانیال اور اس طرح کی دیگر فال فی زمانہ فی زمانہ نکالے نکالی جاتی ہیں نیک فالی میں نہیں آتی بلکہ ان کا بھی وہی حکم ہے جو پانچ سو کے تیروں کا ہے لہٰذا یہ ناجائز ہیں جبکہ بریکہ بریکیہ محمودیہ میں ہے قرآن پاک سے بدشگنی لینا مکروح تحریمی ہے ایک عبرت انگیز حکایت ایک دن ولید بن یزید بن عبد المالک نے قرآن پاک سے فال نکالی تو جیسے ہی قرآن پاک کھولا تو یہ آیت مبارکہ نکلی ترجمہ اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش و ہٹ دھرم نامراد ہوا تو ولید بن یزید نے قرآن پاک کو اللہ عز و جل شہید کر دیا اور یہ شعر پڑھا شعر کا ترجمہ کیا تو ہر سرکش و ہٹ دھرم کو دھمکی دیتا ہے معذ اللہ ہاں میں ہوں وہ سرکش و ہٹ درم جب تو قیامت کے دن اپنے رب کے پاس حاضر ہو تو کہہ دینا مجھے ولید نے شہید کیا تھا اس سانے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کسی نے ولید کو بے دردی سے قتل کر دیا اس کے سر کو پہلے اس کے محل پھر شہر کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا انہوں نے کبھی فال کا تیر نہیں پھینکا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت اللہ شریف میں تصویریں دیکھیں تو داخل نہ ہوئے یہاں تک کہ انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مٹا دیا گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ان لوگوں یعنی تصویر بنانے والوں کو ہلاک کرے باخدا ان دونوں بزرگوں نے کبھی ان تیروں کے ذریعے قسمت معلوم نہیں کی فال کے تیر کیسے ہوتے تھے شار بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں مشرقین نے فال کے سات تیر بنا لیے تھے ایک پر لکھا تھا نام ہاں دوسرے پر لا نہیں تیسرے پر من ہم ان میں سے چوتھے پر من خیر ہم ان کے علاوہ میں سے پانچویں پر ملسک وابستہ ہونے والا چھٹے پر العقل دیت ساتویں پر فضل العقل بقیہ دیت دیت اس مال کو کہتے ہیں جو نفس جان کے بدلے میں لازم ہوتا ہے یہ تیر کعبے کے خادم کے پاس رہتے تھے مشرقین جب کہیں جانے یا بیاہ کرنے کا ارادہ کرتے یا انہیں اور بھی کوئی ضرورت ہوتی تو یہ خادم پانسا پھینکتا اگر نام ہاں نکلتا تو وہ کام کرتے اگر لا نہیں نکلتا تو نہیں کرتے اور اگر کسی اور اگر کسی کے نصب میں شاک ہوتا تو ان تو ان تین تیر کا پانسا پھینکتے جن پر منہم من خیر ہیں ہوتا اگر منہم ان میں سے نکلتا تو کہتے اس کا نصب درست ہے اور اگر من خیرہم ان کے علاوہ میں سے نکلتا تو کہتے یہ اس قوم کا نہیں تو کہتے یہ اس قوم کا نہیں اس کا حلیف ہے اور اگر ملسک وابستہ ہونے والا نکلتا تو کہتے کہ اس کا اس قوم سے نہ نصب ہے نہ اس کا حلیف اور اگر کوئی جرم کرتا اور اس میں اختلاف ہوتا کہ اس کی دیت مالی تاوان کس پر ہے تو بقیہ دونوں تیر سے کام لیتے ایک فریق کو متعین کر کے پانچ سے پانچ سا ڈالتے اگر اس کے نام پر عقل دیت والا تیر آ جاتا تو اس پر دیت لازم کر دیتے اور دوسرے فریق کو بری یعنی آزاد اور اگر ان سے دیت کی پوری رقم وصول نہ ہوتی اور اختلاف ہوتا کہ کون ادا کرے تو پھر فضل العقل بقیہ دیت والا تیر پھینکتے جس کے نام پر گرتا وہ ادا کرتا اس کی تفصیل میں اور بھی اقوال ہیں میں نے تعارف کے لیے یہ ایک ذکر کر دیا ہے یہ تو ہم پرستی تھی جہالت تھی بلکہ نصب اور دید کے معاملے میں ظلم اس لیے اسلام نے اسے سختی سے منع فرما دیا ہے ارشاد ہے ترجمہ تم پر حرام کیا گیا ہے پانچ سو سے قسمت کا حال معلوم کرنا فال کھولنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ میرے آقا میرے آقا ال حضرت امام علیہ سنت دین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو شخص فال کھولتا ہو لوگوں کو کہتا ہو تمہارا کام ہو جائے گا یا نہ ہوگا یہ کام تمہارے واسطے اچھا ہوگا یا برا ہوگا اس میں نفع ہوگا یا نقصان تو اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اگر یہ احکام قطع اور یقین کے ساتھ لگاتا ہو جب تو وہ مسلمان ہی نہیں اس کی تصدیق کرنے والے کو صحیح حدیث میں فرمایا یعنی اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی اور اگر یقین نہیں کرتا جب بھی عام طور پر جو فال دیکھنا رائج ہے مسیت یعنی گناہ سے خالی نہیں فال کی اجرت لینے کا حکم مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں فال کھولنا یا فال کھولنے پر اجرت لینا یا دینا سب حرام ہے